مولانا محمد في اول كلامنا على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ انسان کا ظاہر کچھ اور ہو اور انسان کا باطن کچھ اور ہو وہ زبان سے کسی اور چیز کا دعوی کرے اور اس کا عمل اور اس کا باطن اور اس کا اندرونی حصہ کسی اور چیز کی غم ماضی کرے اسی لیے جو لوگ بلند بالا دعوے کرتے ہیں اور عمل کے مقابلے میں زیرو ہیں اور صفر ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے یا ایو الذین الدین لما لیما ما لا مالا تفالون ایمان والو وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں ہوں تمہارے قول میں تمہارے عمل میں تمہارے ظاہر میں تمہارے باطن میں تمہارے کہنے میں اور تمہارے دل کے گوشوں میں فرق کیوں ہے یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی کافر بنے تو پکا کافر کوئی یہودی بنے پکا یہودی کوئی عیسائی بنے پکا عیسائی اور اگر مسلمان بنو یا ایو دخلوا آ السلم خلو ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اے مومنو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ مسجد میں آئے مسلمان مجلس میں رہے مسلمان پیر و مرشد کے سامنے رہے مسلمان مدرسے میں رہے مسلمان عیدگاہ میں رہے مسلمان کعبے میں رہے مسلمان اور بازاروں میں معاملات میں معاشرت میں خاندان میں قبیلے میں اور دنیاوی زندگی کے اندر دھیڑ و چمار سے بدتر نہ زبان صحیح نہ معاملہ صحیح نہ لین دین صحیح نہ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک صحیح اور رویہ صحیح اس کی اسلام سخت مذمت کرتا ہے اور اس کے لیے جو سزا تجویز کی گئی ہے وہ سزا آپ مانے نہ مانے کفر کے مقابلے میں یہودیت کے مقابلے میں عیسائیت کے مقابلے میں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کی سزاؤں کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی سخت سزا ان نام نہاد مسلمان جو مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے داڑھی سے پیشانی پر نماز کے گھٹے سے عیسا موسا سلیمان ابراہیم نام سے اور اکابرین کی طرف اوریا کی طرف اپنی نسبت کرنے سے کہ خواجہ کا دامن میرے ہاتھوں کے اندر ہے میں اوریا کا عاشق ہوں میں بزرگوں کو ماننے والا ہوں اور عمل اس کا دھیڑوں چواروں کافروں مشرقوں اور منافقوں سے بدتر ہے تو قرآن نے کہا ان کا انجام بھی بڑا خطرناک ہوگا یہودیوں کی ایک جگہ جہنم میں طے ہے عیسائیوں کا ایک مقام جہنم میں طے ہے کافروں کا ایک مقام جہنم میں طے ہے مشرکوں کا ایک درجہ جہنم میں طے ہے لیکن یہ جو دغلی پالیسی والا مسلمان ہے کہ ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے ظاہر میں تحجد نظر آتا ہے داڑھی نظر آتی ہے حج نظر آتا ہے عمرہ نظر آتا ہے عالم کی صنعت نظر آتی ہے مسجد کا ممبر نظر آتا ہے اوقاف اور جو ہے اوقاف کی پراپرٹی کا متولی نظر آتا ہے اداروں اور یتیم خانوں کا ذمہ دار نظر آتا ہے اور اندر سے معاملہ ایک نمبر کا چور کا ہے تو قرآن نے کہا ان المنافقین الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا اللہ تعالی جہنم کے اندر ان کو سب سے خطرناک مقام کے اندر ڈالیں ایسا خطرناک مقام کہ اس خطرناک مقام کے اندر یہودی کتا بھی نہیں جائے گا عیسائی بھی نہیں جائے گا کافر بھی نہیں جائے گا اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا قرآن کا مذاق اڑایا نبی کا مذاق اڑایا ان کو کفر کرنا تھا تو گنیش کے نام پر رام کے نام پر سیتا کے نام پر کفر کیا عیسائیت کرنا تھا حضرت عیسیٰ کے نام پر کیا یہودیت کو کرنا تھا حضرت داؤد کے نام پر کیا اور یہ مسلمان جو دغلی پالیسی چلتے ہیں جن کا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے نام سے کچھ اور لگتے ہیں کام سے کچھ اور لگتے ہیں اللہ نے کہا کہ ان کو سب عذاب میں دوں گا اس لیے کہ یہ قرآن کے نام پر دھوکہ دے رہے تھے وہ کفر کے نام پر دھوکہ دے رہے تھے ابو جہل ابو جہل کے نام پر کفر کر رہا تھا ابو لہب ابو لہب کے نام پر کفر کر رہا تھا اتبا اور شیوا کفر اور شرک کے نام پر غلط راستے کے اندر چل رہے تھے آئی مسلمان سلیمان عیسا موسا نام رکھ کر داڑھی بڑھائے یہ کیسے جائز ہو جائے گا حرام کھائے معاملات اس کے غلط ہو یہ کیسے جائز ہو جائے گا اس لیے اللہ کا کلام بڑی سختی سے متنوع کرتا ہے یا یو حلدینا آمنوں لیوا تخو لوں نہ مالا تفلو تمہارے زبان میں تمہارے عمل میں یہ زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے تمہارے ظاہر میں تمہارے باطن میں تمہاری مسجد کی زندگی میں تمہاری بازار کی زندگی میں تمہاری نماز کی زندگی میں تمہاری معاشرت میں میاں بیوی والی زندگی میں فرق کیوں ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کاروبار ایسے کرو جیسے تم لوگ نماز پڑھتے ہو آدمی نماز پڑھتا ہے تہارت کا خیال کرتا نہیں کرتا سنتوں کا خیال کرتا نہیں کرتا مستحبات کا خیال کرتا نہیں کرتا آداب کا لحاظ کرتا ہے نہیں کرتا ہے اور کاروبار میں کیا یہ آزاد ہے آپ یوں کہیں تقسیم کریں اللہ تباہ کرے یہود کو نصارہ کو اللہ تباہ کرے انگریزی سازشوں کو اللہ غارت کرے امریکہ کو اس کے ہماریوں کو خان خاں اس نے تقسیم کر کے رکھ دی مولوی صاحب ہیں یہ دین دار لوگ ہیں یہ امام صاحب ہیں یہ معذم صاحب ہیں یہ مدرسے کے محتمیم ہیں یہ جماعت کے امیر ہیں یہ دینی کتب خانہ چلاتے ہیں یہ پیر و مرشد ہیں یہ ان کے مرید ہیں یہ خانخواہ چلاتے ہیں یہ ادارہ چلاتے ہیں یہ دیندار یہ پولیس میں ہے یہ ملٹری میں ہے یہ کارخانہ چلاتا ہے یہ درزی ہے یہ ڈرائیور ہے یہ کسان ہے اللہ اس کو غارت کرے کہ اس نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک حصہ دین داروں کا اور ایک حصہ دنیا داروں کا مسلمان دین سے ایک لمحہ جس وقت وہ استنجا خانے میں بیٹھ کر بیت الخلا میں بیٹھ کر ٹائلٹ میں بیٹھ کر استنجا کر رہا ہو غسل خانے کے اندر بیٹھ کر غسل کر رہا ہو حتیٰ کہ وہ ناپاکی جو شوہر اپنی بیوی سے قربت حاصل کر رہا ہو حالت جنابت میں ناپاکی میں اس حالت میں بھی وہ اسلام سے آزاد نہیں ہے کاروبار میں کیسے آزاد ہوگا شادی میں کیسے آزاد ہوگا معاملات میں کیسے آزاد ہوگا معاشرت میں کیسے آزاد ہوگا اولاد کے ساتھ سلوک کرنے میں کیسے اللہ غارت کرے اس تعلیم کو اس تعلیم کے نظام کو کہا جاتا ہے آؤ علماء کے قریب آؤ علماء حقانی کو پہچانو اپنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرو حق و باطل کا فیصلہ کرو تم کوئی جانور نہیں ہو جو گھاس کھاتے ہو پتا کھاتے ہو ہر کوئی تمہیں ہانک کر لے جائے دنیا کا کاروبار تمہیں سمجھ میں آتا ہے زمین سمجھ میں آتی ہے کپڑا سمجھ میں آتا ہے عورت سمجھ میں آتی ہے کالج سمجھ میں آتا ہے یہ دین سمجھ میں نہیں آتا چودہ سو بتیس سال ہجرت کے بعد اس دین پر گزر گئے آشورا کیا ہے محرم کیا ہے کہہ دیا شادیاں نہیں ہونی چاہیے گھر نہیں بدلنا چاہیے معاملات نہیں کرنی چاہیے خریداری نہیں کرنی چاہیے اور اس زمانے کے اندر کتنے شوہر نئے نویلے اپنی دلہن کا چہرہ نہیں دیکھتے بھائی منہوس مہنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو شہید کر دیا گیا دلچسپی نہیں ہے دلچسپی ہے دنیا کا کمزور دنیا کے معاملے کے اندر طاقتور ہے غریب امیر ہے محکوم حاکم ہے کیسے کیسے اناڑی لوگ کیا چیف منسٹر نہیں بنے وزیر اعلی نہیں بنے وزیر اعظم نہیں بنے اس وقت ہندوستان کی سرزمین کے اندر کتنے مزرا ہیں قلم دان ہیں جن کو دستخط نہیں کرنا آتا انگوٹھا لگاتے ہیں سب ہوشیار ہیں دین کوئی سیکھنا نہیں چاہتا سمجھنا نہیں چاہتا اور عمل کرنا نہیں چاہتا اور اس کے بعد ان ظالموں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے سور کھانے والوں نے شراب پینے والوں نے بدکاری کرنے والوں نے ان کے لیے آسان جنت رکھ رکھی ہے اپنے ایجنٹ اپنے نمائندے ان کے اندر چھوڑ رکھے ہیں یہاں اس محلے کا یہ حرام الدہر جس کا نام ٹوپاس بلیڈ ہے چہرے پر داڑھی رکھنا ایسے ہی حرام ہے اس کے لیے جیسے مرد کے لیے بچہ جننا حرام عمرے کے لیے گیا ہم نے کہا کہ بھائی جب دیکھے گا حرمین کا ماحول مدین طیبہ کا ماحول مکہ مکرمہ کا ماحول صحابہ کی نسلیں تعوین کی نسلیں عینمائے حرمین کلام پاک کا ماحول متاف کا ماحول داڑھی آ جائے گی سور کو اگر باغیچے میں چھوڑا جائے گلاب کے کیا دیکھے گا وہ کیا گلاب کھائے گا وہ متنجن کھائے گا میٹھا کھائے گا بریانی کھائے گا وہ درخت کے جڑوں کے اندر ڈالی ہوئی کھاد اور سور کے پاخانہ اور انسان کی مری ہوئی ہڈیوں کو تلاش کرے گا اللہ کے کعبے میں گیا داڑھی مڈا گیا اور داڑھی مڈا آیا نبی کے روزے میں گیا داڑھی مڈا گیا اور داڑھی مڈا آیا نبی کے شہر میں گیا ریاض الجنہ میں گیا داڑھی مڈا گیا اور داڑھی مڈا آیا اگر آپ کا کوئی دشمن داڑھی منڈا ہو کوئی بڈھا حرامی زامی خشکشی داڑھی رکھنے والا ہو کوئی مزید بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اللہ نے اس کو ہگڑا بنایا ہے اللہ نے اس کو عورت کے لائق نہیں بنایا ہے جن امریکی کتوں کو دیکھ کر اس نے داڑھی مڈائی اسی امریکہ نے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر لکھا ہے کہ مرد اگر داڑھی نکالتا ہے قوت مردانگی اس کی کمزور ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کر کر اپنا وقت ضائع مت کرو تمہارا دشمن داڑھی مٹا اس کے عذاب کے لیے یہی بات کافی ہے ساری دنیا کی داڑھی رکھنے والی عورتیں جب ایس و مستی کے عالم میں ہوں گی یہ رات کو اس کی عورت روتی ہوگی یا اللہ کسی کتے اور صبح سے بیاہ کر دیا ہوتا اس داڑی منہ نبی کے نافرمان سے میرا بیاہ کیوں کیا میری حسرتیں پوری نہیں کرتا اگر میں آقا کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا قیامت کے دن آقا حوض کوسر کا پانی نہیں دیں گے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا تمہارا دشمن جہنم کا لہو پی رہا ہے جہنم کا پیپ پی رہا ہے نبی کے حوض کوثر سے محروم ہے عرش کے سائے سے محروم ہے نبی کے شفاعت کے پروانے سے محروم ہے قبر کے اندر عذاب کا شکار ہے دنیا میں اس کی بیوی کتے اور سور کو مانگ رہی ہے اور اس سے پناہ مانگ رہی ہے مانگو امت کے لیے مانگو طالبان کے لیے مانگو ملا عمر کے لیے مانگو اسامہ کے لیے مانگو مانگو مجاہدین کے لیے مانگو بد دعا کر کر اپنی زبان کو ناپاک نہ کرو ایسے حرام زادوں سے لوٹ کر آیا بھائی داڑھی نہیں دیکھی کہنے لگا کتے کے ارما کو دیکھے داڑھی موڑے تھے مسجد کو دو قسم کے لوگ آتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں نماز لیتے ہیں تلاوت لیتے ہیں بیان لیتے ہیں ذکر لیتے ہیں جنت کی کاروں میں سیر کرتے ہیں اور ایک طبقہ ساڑھے آٹھ کے بعد کے بجے ان کے منہ کے اندر جہنم کا پیپ ان کے ناک کے اندر خبر کی سڑان اور ان کے منہ سے لگام جہنم کی لکھی ہوئی بیت الخلاء اور استنجا خانے میں باعد باس بستہ جیسے کسی جج کے سامنے کھڑے ہو لائن لگائے کھڑے اللہ نے ان کا حصہ وہاں لکھ دیا اللہ نے آپ کا اور ہمارا حصہ یہاں لکھ دیا تقسیم اس نے کی ہے تو کیوں جلتا ہے پاخانے میں تیرا نام لکھ دیا پیشاب میں تیرا نام لکھ دیا ٹائلٹ میں تیرا نام لکھ دیا اور اللہ نے تجھے مجھے چن لیا دین کی باتیں سننے سمجھانے کے لیے اب لوگوں نے اس کا نام اس نوجوان کا تو پاس بلیڈ رکھ دیا اب اس کو اس کے نام سے یاد نہیں کرتے کیوں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جا کر بھی آ کر کے شیخا کو میں دیکھا شیخا کیا نہیں کرتے چار سے زائد نکاح نہیں کرتے شیخا بعض مرد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام والی کی بیوی پر ہاتھ اب وہ کیا اس کی بیوی پر کوئی ہاتھ ڈالے اس کی بیوی کو جائیداد بنا کر تقسیم کرے سور کی ذہنیت ہو آدمی حرم میں نہیں سدھر سکتا سور کے خیالات ہو نبی کے روزے کے پاس جا کر گندگی لے کر آتا ہے اب جو فلیٹیں آ رہی ہیں دیکھیے بالکل جدہ کے ٹائلٹ کے اندر بلکہ بس چلے ایئر انڈیا اور سعودی ایئر لائنس کے ٹائلٹ کے اندر نبی کی سنت نکال کر آئیں گے کیا کہیے گا میں کہتا ہوں ہندوستان سیکولر ملک ہندوستان جمہوری ملک مرو جاؤ نا نام بدل لو دھرم بدل لو خوش ہو جائیں گے بی جے پی والے ارے بھائی کل جو لوگ فلاں فلاں نام کے تھے آج بی ایچ پی کے اندر آ گئے آج بی جے پی کے اندر آ گئے ہندوستان سے پھر خبرانہ پسا کر میرا اللہ ایسے منافقوں کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرا اللہ میرے اللہ کے حبیب ایسے دوہری چال چلنے والے لوگوں کے دروپ کے محتاج نہیں ہیں سارے لوگ بغاوت کر بیٹھے اللہ تبارک تعالیٰ پتھروں کو کھڑا کر دے گا اے پتھر نبوت سے پہلے میرے محبوب پر درود پڑھتے تھے آج بھی تم درود پڑھو اللہ چاند کو کھڑا کر دے گا اللہ سورج کو کھڑا کر دے گا اللہ ستاروں کو کھڑا کر دے گا اور کھڑا کیا ہوا ہے وہ اللہ یہ سب بھی ہو بھی ہم دی اولا کلّہ تب کا نہ اللہ نے کہا تم کون سے ڈینگے مارتے ہو تمہارے ڈینگے مارنے کے اندر ریاکاری کا شبہ ہے دنیا کی ہر چیز میری تصویر بیان کرتی ہے ولیکن لا تب کہو نہ کیا ہے آج ہمارے معاملات آج اسلام کیوں نہیں پھیل رہا ہے آج کیوں اسلام کے دشمن دن ب دن پیدا ہو رہے ہیں آج امریکہ برطانیہ یہود اسرائیل یہ کیوں برسر پیکار ہم نے کیا بگڑا مسلمان تو اتنا ہی ہے اسلام دشمن کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے اللہ عمر کا نام آئے کلیجا کانپنے لگتا ہے یہ اللہ کا کرم بزرگوں کا سایہ اور جس نے نام رکھا نورانی وہ کوئی اللہ کا ولی تھا کہ کچھ کہہ لیتے ہیں سن لیتے ہیں کہاں ملتا ہے نام مجاہدین کا سننے کو کہنے کو محرم کا مہینہ آیا کھچڑے کے فضیلت آشورے کا دن آیا آشورے کی فضیلت سفر کا مہینہ آیا سفر کے بارے میں ربیع الاول کا مہینہ آیا نبی کی ولادت کے بارے میں کہاں ہوتے ہیں جہاد کے کس کہاں ہوتے ہیں غازیوں کے لیے دعائیں کہاں طالبان کا ایسے زمانے کے اندر کہ پروین گاڑیاں نے دارلوم دیوبند کے بارے میں کہا کہ یہ طالبان کا باب ہے ملا عمر اس کا فرزند ہے کہنے والے جب دارلوم کو للکار رہے ہیں اور کہنے والے اب ہمارے مدارس عربیہ کو دہشت گردی کے اڈے کہہ رہے ہیں کون ہے جو دفاع کی بات کرے ہر کوئی زمیندار ہے کارخانہ دار ہے حوالدار ہے کپڑے کا محافظ ہے ہر کوئی دیندار نبی کے دین پر حملہ ہو اور اس کے تن بدن کے اندر آگ لگ جائے اسے غصہ آ جائے اشدا کفار روحنا بین اللہ نے کہا یہ کفر کے مقابلے میں سخت ہے زمین لے لو جان لے لو مال لے لو اور ضرورت پڑے حضرات انصار نے حضرات مہاجرین کو کھڑا کیا اور کہا ایک کھیت دو حصے ایک باغ دو حصے ایک پراپرٹی دو حصے حتیٰ کہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جس کو پسند کرو گے طلاق دوں گا تم نکاح کر لینا یہ ہے دنیا اور رہی دین کی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہا جب ان کے بھانے نے ایسی بات کہہ دی جو سنت کے خلاف نبی کے مزاج کے خلاف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک عورت ایک سنت نازک فرمایا خبردار میرے موت کے بعد بھی میں تیری پرچھائی میرے پر نہ پڑے دین کا معاملہ سب سکتے اور دنیا کے معاملے میں اپنی بیوی نکاح کر کر دوسروں کو دینے کے لیے تیار تھے یہاں قرآن کو قتل کرو سنت کو قتل کرو داڑھی کو قتل کرو پردے کو قتل کرو سیکس فلمیں دیکھو گندی فلمیں دیکھو ماحول کو خراب کرنے والے ڈرامے دیکھو نہیں صاحب یہ تو دی دنیا ہے دنیا یہ ہندوستان ہے یہ سیکولر ہے سب کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے جن کے ساتھ مل کر چلو گے کل وہ جہنم میں جائیں گے انہی کے ساتھ انہی کی جمہوریت میں تم بھی جہنم میں جاؤ گے یہاں اعلان کرو گے لنا اما ولکم و امال حکم لکم دین حکم ولی دین ارے کمی باپ ہوگا تو اولاد ہوگا بیوی ہوگی بیٹا ہوگا دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں دین کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں آخا کے طریقے کو مان رہا ہے تیرے جوتے میرے سر آنکھوں پر آقا کے دین کو نہیں مان رہا ہے نبی کی سنتوں کو یہ عاشورہ بتاتا کیا ہے ارے تم اور ہم کون ہیں بھائی گندے مسے سے پیدا ہونے والے ہمارے جسموں میں کس کا نطفہ ہے ہم نے کس ماں کے ہے اس کو چاٹا ہے ہم کیا پل کر کھا کر پڑے ہوئے بڑے ہوئے ہیں آج چالیس سال پینتالیس سال ساٹھ سال پچیس سال اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیم آج کا دن آج کا دن کیا جان نہیں لٹاتی کیا جان لٹانے کے آپ لائق تھے ان کی جان سے قیمتی ہماری جان ان کے آلو عیال سے ان کے آل اولاد سے ان کی نسلوں سے کیا ہماری نسلیں قیمتی میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ڈکلریشن ہو گیا سرٹیفکیٹ مل گئی تیرے میرے جسم میں باپ کا نطفہ تیرے میرے جسم کے اندر ماں کے حیث کا خون تیرے میرے جسم کے اندر وہ بیلر مرغی جسے سوگر کے دانے کھلائے گئے تیرے میرے جسم کے اندر وہ ریزرو بینک کا نوٹ جس کے اندر سوکھ کی دھول لگی ہوئی ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے آخا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آدمی اگر حرام سے بھی بچنا چاہے سوکھ سے بھی بچنا چاہے رشوت سے بھی بچنا چاہے لیکن اس کی دھول سے نہیں بچ سکتا میں بچنا چاہتا ہوں سامنے والا کہتا ہے کہ تم میری بیان کے اندر کیش کر دو اب بینک میں گیا تو بینک کی دھول لگی نہیں لگی سود کا معاملہ لگا نہیں لگا آخا نے کہا اب یہ جو نوٹ پیاری پیاری گاندھی جی کے سینے سے لگائی ہوئی عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں یہ نہیں لگ رہا ہے دھول آخا نے نہیں فرمایا اس گئے گزرے زمانے کے اندر یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس سانس کے اندر آپ انٹرنیٹ لگائیے آپ کو آن لائن چیٹنگ کرتی ہوئی سیکسی اور گندی لڑکیاں آپ کو ملیں گی آپ کو بلو فلمیں ملیں گی آپ کو ضلع کے مناظر ملیں گے آپ کو فحاشی کے اڈے ملیں گے صحابہ آپ سانس لیتے تھے بدر کے ماحول میں آپ خندق کے ماحول میں آپ تبوک کے ماحول میں آپ نبی کی مجلس میں آپ ریاض الجنہ میں آپ بتاف میں آپ صفا مروا کے درمیان ہم کہاں ہیں ہندوستان کے اندر یہاں گالیاں بدماشیاں یہاں فریب یہاں دھوکہ یہاں سب کچھ اور وہ سانس ہم لے رہے ہیں نطفہ کوسا داڑھی مڑے باپ کا حیث کوسا بے نمازی ماں کی سانس کوسی یہ وہ بلو فلموں کی گندی فلموں کی ناپاک فلموں کی غذا کوسی سور کی ملی ہوئی اور سوت کی کیا حیثیت میں تو اللہ کی قسم کہتا ہوں آپ مانے نہ مانے سو مرتبہ میں پیدا ہو جاؤں حضرت امام حسین ان کی پرچھائی ان کا پسینے کا خطرہ میرے اللہ کی قسم کم سے کم میرا ایمان ہے ان کے پیشاب کے قطرے کو ہم نہیں لگ سکتے سو مرتبہ پیرانے پیر پیدا ہو جائے ہزاروں مرتبہ خاجہ آدمی پیدا ہو جائے قاسم نانک بھی پیدا ہو جائے تم میری اور آپ کی کیا بات کرتے ہو وقت کا غوث وقت کا کتب آپ کے پسینے کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کی جان سستی تھی ان کا لہو سستا تھا ان کی اولاد سستی تھی عیسائی اور یہود اور یزید کے لشکر کو نیل و پورا سے پانی پینے کی اجازت تھی اور آل بیت کو ایک قطرہ ایک ڈراپ حلق کے نیچے پانی اتارنے کی اجازت نہیں تھی پانی پوچھا جاتا تھا کیا تیر نہیں چھوڑے جاتے تھے تڑپ کر بلک کر لاشیں حضرت حسین لے کر کیا ان کی ماں کے گودوں میں نہیں پہنچاتے تھے ایک ماں کی گود میں اس کا تڑپتا اور اس کی تڑپتی لاش کو خون آلود لاش کو تین لگے ہوئے جسم کے حصے کو ماں کی گود میں ڈالا جائے اس ماں پر کیا بیتی ہوگی سستا ہے کون حضرت حسین کا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلی میں تشریف لے جا رہے تھے بچے کھیل رہے تھے آپ نے ایک بچے کو دیکھا تو اسے خصوصی طور پر بلایا اسے سینے سے لگایا اسے دوہرا بوسا دیا تمام بچوں کو ایک مرتبہ سینے سے لگایا ان کو دو مرتبہ لگایا تمام بچوں کو ایک مرتبہ چوما دیا ان کو دو مرتبہ چوما دیا صحابہ کرام نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے فرمایا کہ نہیں اللہ رسول عالم اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتا تو میں بھی نہیں ہوں جانتا تو میں بھی نہیں ہوں کہ یہ بچہ کون ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کل یہ بچہ میرے نواسے حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا حسین میرے نزدیک اتنا برگزیدہ ہے کہ جو بچہ اس کے ساتھ کھیلا وہ بھی جنتی ہو گیا یہ مقام ہے نبی کا دل کا ٹکڑا آنکھوں کی ٹھنڈک تم پریشان ہو کوئی ماڈرن امریکہ کا نانا کتا داڑی مڈا کھا کھا کھانستے ہیں آج کے پوترے اور نواسے کو سینے سے لگائے کوئی چائنا کا کھلونا دے میرا کام مچل جاتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پریشان ہونے سے بیمار ہونے سے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے ہیں بچے وہ حسن ہو حسین ہو جنت کے دلارے ہوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں بچوں میں بچپنا عورت میں عورت بنا نہ ہو تو پھر کیا کیا بات ہے ضد کرنے لگے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے مارا معلوم کم کہ میری اماں کی جو پکڑ ہے میرے نانا حضور کے پاس اللہ اکبر کتنا قیمتی حسین ہے تو آج ہم کس سے شکایت کرے منافقت کی زمانے کی آج ہم کس سے شکایت کرے تو پاس بلیڈوں کی آج ہم کس سے شکایت کرے نام نہاد ہجڑوں کی آج ہم کس سے شکایت کرے جورو کے غلاموں کی آج ہم کس سے شکایت کرے اللہ کے گھر میں حق کو دبانے والوں کی عذاب لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے بتایا گزشتہ سا جمعہ ٹولی چوکی کا واقعہ حیدرآباد کا ایکسیڈنٹ کا واقعہ یہ وہ واقعات ہیں جو ہم دیکھ کر سر سے نظر کر جاتے ہیں یہاں رمضان المبارک کے بعد ایک لائر ہے اس نے تحریک چلائی یہ مولانا صاحب بیانات کے لیے آؤٹ ڈور جاتے ہیں خوب پیسہ کماتے ہیں ہوائی جہازوں میں پھرتے ہیں ان کی ڈیوٹی امامت کی ہے ان کی ڈیوٹی خطابت کی ہے یہ مسلح چھوڑ کر جاتے ہیں ان کی تنخواہ پکڑنی چاہیے اللہ کی قسم کہہ رہا ہو اللہ کا عذاب آؤ پہلے فلسطین عراق امریکہ اسرائیل قوم سمود قوم عاد اب یہ تمہارے گھروں تک پہنچ چکا ہے میں دکھاتا ہوں ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کے ساتھ ذہن خراب کیا اس کا اس کا بڑے کا چھوٹے کا میرے اللہ کی قسم اس دن کے بعد اللہ نے پیر توڑ کر اسے گھر میں بٹوا دیا مسجد آنے کا لائق نہیں رہا اب وہیں بیٹھ کر شرارتیں اللہ تبارک تعالیٰ وہ برین ٹیومر دے گا وہ دماغ کی بیماری دے گا میرے اللہ کی قسم مشرف کی پیشنگ بوئی اس ممبر سے نکلی پچھلی کمیٹی کی پیشنگ بوئی اس ممبر سے نکلی میں اس لائر کے بارے میں کہتا ہوں اگر نہ ہو تو میں باطل پر اور وہ حق پر دیکھ لینا انسان دیکھ رہا ہے سمجھ رہا مار کر تڑوا کر جورو کے ہے نفاس کے کپڑے دھلوا کر گھر کا کتا بنوا کر اور گھر کے برتن دھلوا رہا ہے آ میں گھر بلانے جا کر دکھاتا ہوں اس کے باپ کے نطفے کو اگر وہ پیدا ہو قرآن رکھ کر سر پر اللہ کی قسم کھا کر انکار کر دے انسان ظلم پر ظلم تشدد پر تشدد اور نبی سے بغاوت پر بغاوت انسان کہہ رہا ہے اے اللہ تو اپنا کرنا میں اپنا کروں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک اللہ کے حکم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر جو نبی کے جگر کوشا تھے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے نبی کے دل کی راحت تھے اور اتنا پسند کرتے اتنا پسند کرتے نبی حضرت فاطمہ نے جب مارا گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین حسین بیٹا کیا بات ہے رونے لگے فرمایا امی جان نے مجھے مارا ہے امی جان نے مجھے مارا ہے چلو بیٹا آتا ہوں ذرا کام ہے مجلس ختم ہوئی اور بیٹے کو اور نواسے کو لے کر گئے فاطمہ کیا بات ہے حسین کی مار, مارتے ہو تم فرمانے لگی حضرت فاطمہ دیکھیے نا ضد کر رہے ہیں شرارت کر رہے ہیں جو بچوں کی بات تھی آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میٹھے بول سے میرے حسین کو سمجھایا کرو جو حسین کو تکلیف دیتا ہے میرے دل کو تکلیف دیتا ہے اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے دسویں محرم یوم عاشورہ کربلا کی سرزمین کے اندر یہ نبی کا جگر گوشا یہ نبی کا دل کا ٹکڑا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کے ہر ممبر پر آج کسی داڑی منڈے کو تو پاک بلیٹ کے نام سے ممبر رسول پر یاد کیا جا رہا ہے آج کسی ایڈوکیٹ کو جو عالم امام دشمن ہے اس کو جورو کا حیض و نفاس چاٹنے والے کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو وہ بریلوی ہو وہ دیوبندی ہو وہ عربی ہو وہ اجمی ہو وہ کیرلا میں ہو وہ آندھرا پردیش میں ہو اس کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ کہے سیدہ شبابی اہلی جنت الحسن والحسین حسین کہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے یہ کون حضرت حسن اور حضرت حسین اے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا لوگ کہتے ہیں اپنی زندگیوں کو خطروں میں کیوں ڈالتے ہو باطل سے الجھ کر کبھی تبلیغ والوں سے کبھی بریلوی والوں سے کبھی غیر مقلدوں سے کبھی داڑھی منڈوں سے کبھی فلا تحریکوں سے یہ الجھنا اسلام کی شان ہے حضرت حسین کے لیے کیا مکہ نہیں تھا حضرت حسین کے لیے کیا مدینہ نہیں تھا کیا حضرت حسین کے لیے صحابہ نے نہیں کہا جو چاہیں گے ہم کریں گے حسین اللہ کے لیے کوفا والوں کی بات مت مانو آپ کربلا کی زمین میں مت جاؤ کہا سب کچھ ہو سکتا ہے آل حسین کٹ سکتا ہے بچے پیاسے شہید ہو سکتے ہیں حسین کے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں حسین جو سیدہ شبابی جنتی اللہ حسین حسین ہے حسین جو نبی کی آنکھوں کا نور ہے حسین جو نبی کے دل کی دھڑکن ہے حسین جو نبی کے جسم کا حصہ ہے اور نبی کا خون جس حسین کے جسم میں چل رہا ہے کہاں آج یہ تو مٹ سکتا ہے نبی کا قانون نہیں مٹ سکتا اور ہم کیا ہیں ہمارا سود زندہ رہے ہماری داڑھی مڑانے کی شان زندہ رہے ہمارے حق کو دبانے کی شان زندہ رہے کچھ بھی ہو جائے تم حسینی ہو یا زیدی ہو حضرت حسین کے ماننے والے ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے والے شیعہ کتوں کی نسل سے ہو مجھے بتاؤ حضرت حسین کے چاہنے والے جان کا سودا کر دیتے ہیں مال کا سودا کر دیتے ہیں کتنی قیمتی جان کتنا قیمتی مقام آپ کا میں نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ حضرت حسین کی جسم کا ناپاک حصہ بھی مجھے بنا دے ہم جنت میں چلے جائیں گے حضرت حسین بچپنے بچپنا تھا عاشورہ کا موقع ہے دسویں محرم ہے اور آپ کے تعلق سے بات کہنے کے اندر لطف بھی آتا ہے موقع بھی ہے محل بھی ہے دو بچے آپس میں لڑ رہے تھے حضرت حسین اور مدینہ طیبہ کا ایک بچہ اب کہتے کہتے بچوں کے اندر بچپنا رہتا ہے وہ کہنے لگے وہ کہتا ہے تیرے باپ کے پاس ایک گھوڑا تو کہتے میرے باپ کے پاس دو گھوڑے تیرے باپ کے پاس دو اونٹ تو کہنے لگے میرے باپ کے پاس پانچ اونٹ یہ بچوں کی بات ہوتی ہے تیرے باپ کے پاس کار تو میرے باپ کے پاس امپورٹڈ کار بات ہوتی ہے بچوں کی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے عرب کے اندر ایک چیز ہے حسب و نصب آج وہ چیز مٹ گئی ہے آج وہ چیز ہمارے سماج اور سوسائٹی سے چلی گئی ہے کیا سید کیا امام کیا عالم کیا حافظ کیا موزم بولنے کو سب کتے بولتے ہیں عالم صاحب کا درجہ بڑا بھی امام صاحب کا درجہ بڑا بھی اور گاڑنے کا وقت آتا ہے یہودی کتا وہ کام نہیں کرتا سور کے نطفے سے پیدا ہونے والا حرام کا بچہ وہ کام نہیں کرتا وہ کام کر گزرتا ہے بولتے ہی سب کب جنازہ اے امام صاحب کو بولو نماز پڑھانے محفل نکاح میں امام صاحب کو بولو خود میں نکاح پڑھانے فاتحہ دلانے موزم صاحب کو بولو چہلم میں بولو اوقات کے اندر یہ مر جاتے ہیں آج سماج کے اندر یہ چیزیں منافقت کے درجے کے اندر آ گئی ہیں جو مانتا ہے غلطیوں کے ساتھ مانتا ہے جو نہ ماننے پر آئے میرے اللہ کی قسم یہ نبی کے زمانے میں ہوتے چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر بھی ابو جہل انکار کر بیٹھا کرکریوں کو کلمہ پڑتے ہوئے دیکھ کر بھی ابو جہل انکار کر بیٹھا تو یہ بھی وہی کام کریں گے ہمیں کوئی تعجب کی بات نہیں مسلمانوں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ مرنا نہیں یہ مٹنا نہیں قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے حضرت حسین کی شہادت باطل کی موت ہے تمہارا میرا مرنا تمہارا میرا الجھنا تمہارا میرا اسلام کے لیے اٹھنا ارے کوئی قارون کا بچہ ہوگا جو دنیا کے لیے مرے ارے کوئی فرون کی نسل ہوگی جو سلطنت کے لیے مرے ارے کوئی حامان اور شداد کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا جو زمین کے اوپر کی عمارتوں پر مرے آؤ یا یوہلدین ادی حکم اللہ تجارہ تم جی تم عذاب نالیم میں کاروبار بتاتا ہوں آؤ میں ایک بزنس بتاتا ہوں یہ بزنس میرا بتایا ہوا میرے باپ کا بتایا ہوا نہیں ہے یہ بزنس میرے خاندان قبیلے کے سرداروں کا بتایا ہوا نہیں ہے یہ بزنس خالق کائنات رب العالمین نے کہا یا یو الذین آمنو ہل عبد ال تجارہ چپل کے کپڑوں کے زمین کے کھیتی باڑی کے پیچھے پھرنے والوں کو مالا تجارہ ایک کاروبار بتاتا ہو تم جی کو من عذاب علیم تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دے گا تم ملو ن بلّا وہ رسولی ہی وہ تجا ہی دو نا پی اللہ کے لیے ایمان لے کر آؤ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ اللہ کے راستے میں مجاہد بن کر نکل جاؤ نکلو آگے بن کر نکلو باتیں پر یلغار بنو کفر پر یلغار بنو شرک پر یلغار بنو حق کے متمال بنو حق کے سپاہی بنو ہل عدل حکم اللہ تجارا دونوں کی غلامی کرتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے سونے اور چاندی کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ نے امریکہ کے پاس کئی سی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں دی کیا نہیں دیا آج وقت کا فرون بن کر انا انارب کن نہیں کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قوم جس کے پاس سوئی کا کارخانہ نہیں وہ قوم جس کے پاس کپڑے کی مل نہیں وہ قوم جس کے پاس چپل بنانے کا بنانے کی فیکٹری نہیں وہ قوم جس کے پاس ہانڈی برتن بنانے کی صنعت اور حفت نہیں جو پیدا ہوئے جنگ کے ماحول میں جو پیدا ہوئے ڈرون کے ماحول میں جو پیدا ہوئے راکٹ کے حملے کے ماحول میں جو پیدا ہوئے خودکش جو ہے بمبار کے حملے کے سائے میں آج تک بگاڑ سکا کیا امریکہ افغانستان سے جانے کی بات نہیں کر رہا ہے اب امریکہ کا جو وزیر خارجہ ہے وزیر جو ہے جو فورس ہے اس کا اور جو اس کے فوجیوں کا بڑا ہے ہال جس کا نام ہے کتے کی موت اللہ کی قسم اسی ہفتے بڑا ہے کتے کی موت بڑا ہے سینے کے اندر درد اٹھا رگیں پھٹی جو مسلمانوں کے خون کو دیکھ کر جسے خوشی ہوتی تھی مسلمان کے عورت کی آبرو کو لٹتے ہوئے دیکھ کر جسے لذت آتی تھی جس نے اپنی فوجیوں کے لیے احکامات دے رکھے تھے مسلمانوں کے گھروں کو توڑو جلو آج اللہ نے نہیں دکھایا حال برق کی موت کس بے بسی کے اندر خدا کے عذاب کا شکار ہوئی اور کیا بگڑا کیا بگڑا ان مسلمانوں کا جو اللہ کے نام کے لیے مرتے ہیں اور جیتے ہیں اللہ دلکم اللہ تجارت ان کے تاجر بنے ہوئے ہیں کیا بگڑا تو پنونا بلّہ و رسول ہی سبیل اللہ کی تفصیل بنے ہوئے ہیں ان کا کیا بگڑا ہے کیا بگڑا کچھ نہیں بگڑا حکومت آتی ہے جہاں لوگ کہتے ہیں بھائی افغانستان میں حکومت چلی گئی تو امریکہ کے باپ کی حکومت باقی ہے بش کی حکومت باقی ہے ہندوستان کے اندر پارٹیاں نہیں بدلتی حکومت کس کی رہتی ہے صدیق اکبر کی حکومت چلی گئی فاروق آدم حکومت کا آنا جانا کامیابی کی دلیل نہیں وقت کے فرعون وقت کے ظالم وقت کے نمرود وقت کے شداد وقت کے حامان کو اپنے پیروں ترے مسئلہ یہ کامیابی کی دلیل ہے آج کون دم دھوا کر بھاگنے کی باتیں کر رہا ہے گیارہ بارہ سال ہو گئے ناکامی کا واویلا کون مچا رہا ہے جس کے ایک ایک سیکنڈ پر کروڑوں ڈالر کس کے پھک رہے ہیں لاکھوں پیٹرول کس کا جل رہا ہے کس کے تابوت نکل رہے ہیں آج اگر پیدا ہے امریکہ کے کتوں سے تابوت بنانے والی کمپنیوں کو پیدا ہے مردوں کو کریس کرنے والی کمپنیوں کو فائدہ ہے اور لنگڑوں اور معذوروں اور مجبوروں کو بے ساکی دینے والوں کی کمپنیوں کو فائدہ ہے اور نام تو بلند ہو رہا ہے ان کے لیے مرنے لڑنے اور ان کو چیلنج دینے والے ولاخلو للوفی سبیل اللہ امباس کہ اگر اس راستے کے اندر چلے بھی جائیں تو اسے مردہ بھی مت کہو حضرت حسین کو مردہ کہے گا بیت کو کوئی مردہ کہے گا ایک اللہ کا قانون زمین سے مٹ رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو اللہ کا قانون زندہ ہوگا یا میں باقی رہوں گا یہ حسینی زندگی ہے یہ کربلا کی زندگی ہے یہ ماریکی کی زندگی ہے یہ یقاتلون فی سبیل اللہ و یقتلون والی زندگی ہے مسلمانوں ایک ماں کے سامنے بچہ پٹ رہا ہو تو ماں اپنے بچے کو اسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی یہ امت خیر امت ہے یہ امت نبی کے دعاؤں سے بنی ہے یہ امت نبی کے تڑپنے سے بنی ہے یہ امت نبی کے آنکھوں کے آنسو کے قطرے سے اس کی آبیاری کی گئی ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے لیکن تم نہیں محسوس کرتے تم اللہ کی رحمت کو نہیں پہچانتے تم نبی کی رحمت کو نہیں پہچانتے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور باقاعدہ ان کو عذاب دے رہا ہے پچھلے دنوں اسرائیل کے اندر جو آندھی چلی تھی اور طوفان آیا تھا سینکڑوں اسرائیلی کتے اللہ کے عذاب یہ نہیں دیتے نا یہ نہیں دیتے میڈیا میں کسی منی کو کسی سے پیار ہو گیا اس کا تذکرہ آئے گا آیوڈکس کا ذکر آیا گانے میں اس کا امت کو پسا رکھا ہے امت کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے ملمی کے گانوں میں اور سچی گانوں میں اور حرام زیادہ بوڑھے کتے بھی اس وبا کے اندر مبتلا ہیں پھنسا رکھا ہے نکلو ان گانوں کی لانت سے نکلو ان ڈراموں سے نکلو اللہ کا عذاب امریکہ کے اندر فائنانشیل حالت جو ہے مالی حالت کتنے بیان جو جن کا جو ہے گھوٹالہ ہو چکا ہے جنازے نکل چکے ہیں پائی پائی کے محتاج ہو چکے ہیں ایک مرتبہ ایک ڈراؤن طیارہ ایک گھنٹے کے لیے چلتا ہے کئی کروڑ امریکی ڈالر خرچ ہو رہے ہیں ایک فوجی زندہ ہو ایک فوجی مردہ ہو کئی کروڑی ڈالر خرچہ ہو رہے ہیں اور یہ بیچارے ہیں کہ اون کا کباب اور نان بنا کر عرق سلیمانی کے ساتھ صبح تحجد میں مزے لے رہے ہیں مزے کی زندگی ہے کہاں جاتے ہو عورت کے حیض و نفاس کے پیچھے جاتے ہو دنیا کے مال کے پیچھے اور دولت کے پیچھے وہ عذاب پندرہ دن پہلے آیا ابھی گزشتہ ہفتے تیز آندھی کا عذاب آیا بجلی کا اسرائیل کا سارا سسٹم خراب ہو گیا کئی فوجی بجلی جھٹکے سے مر گئے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا اللہ جو کرنا کر رہا ہے جہاں بارش دینا جہاں طوفان دینا جہاں زلزلہ دینا جہاں کھیتی دینا جہاں خوشحالی دینا وہ اسے اللہ کے کاموں میں مجھے اور آپ کو مداخلت کی ضرورت نہیں سوال یہ کہ ہم کیا کر رہے کیا کر رہے ہیں اس نبی کی خیر امت بن کر جس نبی کے دربار میں جنگل کے درندے نبی کی رحمت کے طالب بن کر آئے تھے جنگل کے درندے نبی کی رحمت کے طالب بن کر آئے تھے آج یہ امت اپنے اعمال سے اپنے کرتوت سے اپنے کیریکٹر سے اپنے اخلاق سے لوگوں کو دور کر رہی ہے آج یہودی مسلمان ہونا چاہتا میرے اللہ کی قسم عیسائی مسلمان ہونا چاہتا ہے امریکی کتا مسلمان ہونا چاہتا ہے آج اسرائیل کے سامنے میں اور آپ اسلام کا سچا نقشہ پیش کر دیں میرے اللہ کی قسم یہی اسرائیل کابے کا اور مدینہ طیبہ کا متولی ہو جائے گا نہ خود عمل کرتے ہیں نہ خود اس پانی کو پیتے ہیں نہ دوسروں کو سیراب ہونے دیتے ہیں دوسروں کو ہم نے اسلام کے چین کے ملک کے اندر چھ صحابہ کرام آئے تھے کتنے ملک کے چین کے اندر چھ صحابہ کرام آئے تھے ان چھ صحابہ کی تجارت کی قدموں کی برکت سے بیس لاکھ چین کے لوگ مسلمان ہو گئے کہا نہیں ہے تو جنگل میں بیابانوں میں صحراؤں میں دیہاتوں میں گاؤں میں شہروں میں کہاں تیرا بسیرا نہیں ہے جہاں جاؤ مسلمان کیا کرتا ہے مسل کی لڑائی آپسی انتشار وہ اسے ڈاؤن کرے وہ اسے ڈاؤن کرے وہ اپنی ٹوپی اونچا کرے وہ اپنی ٹوپی اونچا کیسے بھی ہو لڑ کر اپنی زندگی تباہ کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہودی نسخے کے لوگ اس مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو چکے جو مسلمانوں کے اندر تفریقہ پیدا کرنا دلوں میں بخ پیدا کرنا مساجد سے دوری پیدا کرنا مدارس سے دوری پیدا کرنا میرے اللہ نے کہا ولا تنازع فتح چلو وطز ہماری حکم تصویر اگر تم اختلاف کرو گے جھگڑا کرو گے ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ گے ایک دوسرے سے اونچا ہونے آؤ جی ہمت ہو ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو اور اس ماں کے قدموں تلے جنت سمجھتے ہو آؤ ہمت ہو وقت کے کفر کو للکاریں گے وقت کے امریکہ کو للکاریں گے وقت کے دشمن کو للکاریں گے وقت کی فرقہ پرست طاقتوں کو للکاریں گے آؤ ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو تو اس سرزمین کے اندر ہمارے مجاہدان آزادی نے جو لہو لگایا اس لہو کو حلال کر کے بتائیں گے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے بتائیں گے اور بتائیں گے کہ شیخ الہند نے اس ملک کو کیوں آزادی دی اور شیخ الاسلام نے اس ملک کے لیے آزادی کا پروانہ آؤ ہمت ہو تو مل کر ہم کفر کا مقابلہ کریں گے یہ آپسی اختلاف یہ آپسی انتشار یہ آپسی چیمی گویاں یہ آپس کے اندر یہ ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی بات کمار برباد کر کے رکھ دے گی وقت تمہارا بھی برباد ہوگا وقت مخالف جماعت کا بھی برباد ہوگا اس وقت کو اس میں لگانے کے بجائے وقت کے فرعون کو للکارو وقت کے حالات اور باطل کا مقابلہ کرو تمہاری ان حالتوں کو دیکھ کر آج پولیس اسٹیشنوں کے اندر یہ سرکل اور یہ سی پی اور رشوت خور جن کے پیٹ اتنے نکلے ہوئے ہیں کہ سرکار کی بیلٹ اندر گئی ہوئی ہے وہ ہمارے مسلکوں کی بات کرتے ہیں کہ تمہاری تبلیغی جماعت کا رول چیے ہے اور تمہارے موجودی جماعت کا رول چیے ہیں تمہارے جوبندیوں کا تمہارے بریلویوں کا مسلمانوں ہم جنگل کے چائنا کے نرندوں کے ہم فیصلہ کرنے والے افریقہ کے پیشیوں کا فیصلہ کرنے والے آج تھانوں کے اندر کھڑپوت انسپیکٹر رشوت خور کتا ہمارے مذہب کی بات کرے ہمارے مسلک کی بات کرے کون سا وقت آ گیا ہے سمجھ سکو تو سمجھ لو زمانہ سمجھانے پر آ جائے پھر نہ کہنا کہ ممبر و محراب سے صدا نہیں نکلی تھی اللہ دیکھتا ہے اور اللہ کے ڈور کی ڈھیل کی مدت ختم ہوتی ہے موت مانگو گے موت نہیں ملے گی لکھ کر رکھ لو وہ املی رہوم ان قیدی متین لکھ کر رکھ لو وہ تتو یس تبدیل قومن غیر سملا یقن وم سالکم اگر تم نہیں بدلو گے اللہ تمہارا اور میرا محتاج نہیں اس دین کے لیے اور کو لائے گا لیکن ہم بدلیں گے ہماری کامیابی ہے ہم نماز پڑھیں گے ہم داڑھی رکھیں گے ہم علماء کا اکرام کریں گے ہم راہ حق پر چلیں گے ہم وقت کے باطل فرون کا مقابلہ ہماری عزت اسی میں ہے ہماری سربلندی اسی میں ہے درندوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی فرمایا کہ آپ کی نبوت کے چرچے ہمارے جنگل کے اندر ہونے لگے ہیں اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین ہے تو اللہ نے آپ کو کہا وما صلاح کا اللہ رحمت اللہ عالمین آپ رحمت اللہ عالمین ہیں تو ہمیں بڑا برا لگا کہ ہمارے پیغمبر اس وقت مدین طیبہ میں رحمت اللہ عالمین ہو اور ہم صرف پیٹ پوجا کے لیے مر مر پیٹ پوجا کے لیے کسی کا گھر اجاڑ پیٹ پوجا کے لیے کسی کا سہاگ اجاڑ پیٹ پوجا کے لیے کسی بچے کو یتیم بنا دے پیٹ پوجا کے لیے کسی گھر کے نور کو چراغ کو گل کر دے مر جنگل کے درندوں کے اندر نبی کی رحمت کا اثر آئے کہنے لگے ہم یہ تو شان رحمت کے خلاف ہے صاحب کہ ہم اپنی پیٹ پوجا کے لیے اور اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے بکریوں کا شکار کریں ہرنوں کا شکار کریں اور کھائیں کلو دو کلو پانچ کلو اور پندرہ بیس کلو ایسے ہی چھوڑ دیں یہ آپ کی شان رحمت گوارا نہیں کرتی ہماری حیمانیت تو اس سے آگے کا گوارا کرتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام سے مشورہ کیا تو ایک صحابی نے فرمایا ایک کام کریں گے کہ ان شیروں کو آپ کی رحمت کا حصہ دے دیں گے اور کہیں گے کہ جس شعر کے لیے جتنا حصہ ہوگا ہم خود پہنچا دیا کریں گے انشاءاللہ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ بھئی کیا کر رہے ہو اگر وہ حیوانیت میں ہو اور نبی کی رحمت کے دور ہو اور اس وقت ہم پر حملہ یہ کون سی بات کر رہے ہو مشورہ چلا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فینل فیصلہ دیا کہ بھئی ہمارا حصہ ہمارے لیے اور شیروں کا حصہ شیروں کے لیے جو ہمیں مل جائیں بکریاں ہم استعمال کر لیں گے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہرن جو ہمیں مل جائیں گے وہ ہم استعمال کر لیں گے اور جو ان کو ملے گا وہ ان کا حصہ ہے یہ فیصلے کے بعد سارے صحابہ ڈر گئے یا اللہ شیر ہے چیتا ہے اور باغ ہے یہ کیا کریں گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری شان رحمت ہے کہ یہاں والے درندے کے اندر بھی انسانیت پیدا ہو جاتی ہے نبی کے شان رحمت سے شیر اور جنگل کے درندے وابستہ ہوئے ان کی زندگیاں بدل گئی اور تو بیس سال تیس سال چالیس سال نبی پر درود پڑتا رہا نبی کا غلام کہتا رہا نبی کا امتی کہلاتا رہا اور تیرے اندر شان رحمت نہیں پیدا ہوئی تو کیا نبی کے زمانے کے درندے سے تو بدتر نہیں ہے نبی کے زمانے کے جانور سے تو بدتر نہیں ہے حیوان سے تو بدتر نہیں ہے آج آشورے کا دن ہے آج قربانی کا دن ہے دیکھ اسلام کے مہینے شروع کہاں سے ہوتے ہیں محرم الحرام یہ جو مہینہ پہلا اور ختم کہاں ہوتا ہے زی حجہ پر پہلے مہینے میں بھی شہادت حسین اور آخری مہینے ذی حجا میں بھی قربانی کا تذکرہ تو مسلمان قربانی اس کی شروع بھی مسلمان قربانی اس کی آخر بھی اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہو سکتا کیا قربانی دیں گے صاحب تو و من النوم پر ہم بسترے کے قربانی نہیں دے سکتے شادی بیاہ کے موقع پر عورتوں کی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے معاملات کے اندر سچائی کی ہم جو ہے تلاش کر کر باطل کی قربانی باطل کے گلے پر ہم چھری نہیں چلا سکتے دیکھیے ہم کئی سالوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں آشورے کا جو دن ہے بڑا مبارک اور مقدس اور متورک دن ہے اللہ نے اس میں کئی فضیلتیں رکھی ہیں اور عموماً یہ ظالموں نے شیعہ لوگوں نے یہ آشورے کو منسوخ کر دیا کربلا کے ساتھ کربلا آخا کی مثال مبارک کے بعد پردہ فرمانے کے دس سال کے بعد پیش آیا کربلا کا واقعہ اصل جو عشورہ تھا نبی کے زمانے میں جب دین مکمل ہو چکا تھا اس وقت اس جو ہے کربلا کا کوئی تذکرہ نہیں تھا اس وقت اس جنگ کے بارے میں کوئی بات یہ الگ بات تھی کہ پیشوں گوئی تھی لیکن آج آشورا کہہ کر شربتیں تقسیم کرنا چونگے بنانا اور جو ہے ہاں، وہ پنجے بٹھانا کہاں چلی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آج کی اس قوم کو دیکھیں آج کی نوجوانوں کو دیکھیں کہ چہرے یہود و نصارہ کی طرح لباس اغیار کی طرح اور دل کی تہذیب کئی کافروں اور مشرقوں کی طرح اور ہاتھ میں پنجا لے کر کہیں گے کہ ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ حسین کا دامن تھا یہ حسن کا دامن تھا تو ان شیعہ لوگوں نے اس آشرے کو دس محرم کو خاص کر دیا کربلا کے ساتھ اصل میں بہت پہلے ہی سے اس کی فضیلت ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ آج ہی کے دن قبول کی اللہ نے نو علیہ السلام کی کشتی آج ہی کا دن کنارہ لگائی اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو نجات پھر ان کے ظلم سے آج ہی کا دن دی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے خلاسی دی وہ آج ہی کا دن تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو جو لوہ محفوظ کے اندر نازی کرنے کا محفوظ کرنے کا فیصلہ فرمایا وہ آشورے ہی کا دن تھا بلکہ علماء ایک قدم آگے بڑھ کر فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سرور کالین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کی پہلی کرن اس دنیا کے اندر جو چھوڑی وہ آشورے کا دن تھا یہ ہم شیعہ کے ماحول میں رہ کر اور اغیار کے ماحول میں رہ کر ایسی چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں اب اس وجہ سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اچھا کھاؤ پیو ارے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی آلے بیگ شہید ہوئے پیاسے مرے اور پھر ہم کو کہا جاتا ہے اچھا کھانے کے لیے صاحب یہ تو بات دس سال بعد کا واقعہ ہے آشورے کے حکام اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بنا بیان فرما دیے ہر آدمی دولت کے پیچھے پڑا ہوا مال کے پیچھے پڑا ہوا خوشحالی کے پیچھے پڑا ہوا تو بتائیے اللہ کے حبیب پاک حالانکہ اس حدیث پر وہ نے کرام نے کلام کیا ہے لیکن حدیث حدیث ہوتی ہے تم اپنا کلام کرتے رہو ہم عمل کریں گے ہم کہیں گے بھی مولوی نے حدیث بیان کی اور ہم نے عمل کر لیا آخا نے فرمایا آج کے دن اچھا کھانا اچھا پہننا صدقہ کرنا قیرات کرنا جتنا یہ عیسائی خبیص جب جو ہے تھرٹی فسٹ دسمبر کو رات کے بارہ کے بعد ننگا ناچ ناچ کر شراب پی کر دنیا کی مصیبتوں میں الجھ کر جب اچھی تعبیر لے رہے ہیں تو شریعت نے ہم کو اچھا طریقہ بتایا کہ آپ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھی شہری کرو اچھی افطاری کرو اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ کتنے لوگوں کا اس حدیث پر عمل ہے بھائی ایک عمل تو یہ ہے کہ ہم کوئی بات کہیں تو یوں کہیں کہ قبر کے اندر ایک ندی جاری ہوگی ہم اگر ایک حدیث کہیں اور یوں کہیں اس حدیث پر عمل کرو گے پل سرات پر دوڑ کر جاؤ گے پل سراپ کب دیکھیں گے کون دیکھیں گے قبر کو کب دیکھے گا کون دیکھے گا ارے بھائی کی جو بات ہے اب عمل کرو گے بزرگان دین فرماتے ہیں ہمارا بیس بیس سال کا تجربہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اللہ نے ہمیں خوشحال رکھا تو جس حدیث پر عمل کا تعلق دنیا کی خوشحالی سے ہے اس کے تعلق سے ہمارا یہ رویہ تو اب قبر کے بارے میں حشر کے بارے میں پل سرات کے بارے میں جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں آج کس کام کس کی فکر کرے گا یہ سب کیا ہے جو کہتے ہیں نا حرام جو پیٹ میں جاتا ہے اپنا کام کرتا ہے صاحب آدمی لیمو کا افسلا پیتا ہے لیمو کا جوس پیتا ہے تو وہ اپنا کام کرتا نہیں کرتا آدمی سیب کا جوس پیتا ہے اپنا کام کرتا نہیں کرتا اللہ نے کہا ادانو سلاتی می سلا میری جمع فس او الا ذکر اللہ وزر البئی کے اذان کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے اب حلال کاروبار کرنے والے کتے اگر حرام حلال کاروبار سے حرام کی کمائی کھائیں یہ حدیث نہیں سمجھ میں آتی حدیث پروف ہو جاتے ہیں قرآن پروف ہو جاتے ہیں آپ نے واٹر پروف کا نام سنا ہوگا یہ قرآن پروف ہو جاتے ہیں یہ حدیث پروف ہو جاتے ہیں ایک تو اپنے عمل سے جو ماں کے دن نماز کے اوقات میں حلال کاروبار کر کر حرام کی روزی کھاتے ہیں لاکھ کہو کہ بھائی میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ تم امام صاحب کو توشا دو موزم صاحب کو توشا دو یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنے خاندان کے خود کھاؤ حدیث کہہ رہی خود پہنو ایسا نہیں کہ محلے والوں اور حدیث کہہ رہی ہے خود کھاؤ خود پیو خود خرچہ کرو اور ایک سال تک اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی خوشحالی رکھیں گے کہاں ایمان ہمارا بھائی اگر کہو جمعہ کی نماز کے بعد یہاں ہمارے مسلیوں میں مختدیوں میں ریزرو بینک کے مینیجر آئے ہوئے ہیں کینرا بینک کے مینیجر آئے ہوئے ہیں جن احباب کو سیٹ چاہیے گھر چاہیے کھیت چاہیے باغ چاہیے وہ لون کم انٹرسٹ پر دینے وہ امام کو بھول جائیں گے جس امام نے یہ بات کہی کہ لون کے اندر مبتلا ہونے والا اپنی ماں کے کپڑے نکال کر اگر زندہ ہو اور اگر ماں مری ہوئی ہو قبر پھاڑ کر کفن پھاڑ کر چھتیس پر بلاکار وہ امام کو بھی بھول جائیں گے حدیث کو بھی بھول جائیں گے کیوں دولت چاہیے مال چاہیے لون چاہیے یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ حدیث کی بات اور یہ وہ حدیث کی بات جس سے ہمارے دنیا کا فائدہ دیکھو جب جمعہ کے بعد نکلو گے کتنے لوگ کپڑے پہنے ہیں کتنے لوگوں میں عید کا نبی کی بات پر جب دنیا کے معاملے میں آج کا مسلمان بھروسہ نہیں کر رہا کیوں حرام جسم میں آ گیا اللہ کو متقاصر حکاسر تم المقابر ایک یہ اور دوسرا یہود و نصارہ کی سازش ہے جس کے اندر جیسے کہ میں نے کہا کہ بائلر جو مرغی ہے اب یہ تو وہ ہے ویجیٹیرین ہے اور یہ ہے مرغی کمزور اور خنزیر اور سور جو ہے طاقتور جانور ہے اور دنیا میں یہ ہوتا ہے طاقتور جانور کمزور جانور پر شکار کرتا ہے ہرن شیر پر نہیں شیر ہرن کا حملہ کرتی ہے اگر خنزیر اور مرغی کو لڑایا جائے تو خنزیر مرغی کو مار دے گا لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیا کہیے گا کہ کبھی جو چیز خواب و خیال میں بھی نہیں تھی اور تصور میں بھی نہیں تھی کہ انہوں نے ایسی غذا بنا دی اور ایسا پولٹری فارم بنا دیا کہ ایک مہینے کا مرغی کا بچہ دوسرے دن بالغ نظر آتا ہے اور تین مہینے کا لگتا ہے کہ دو تین سال کا اور جسم اس کا پربا پربا اور چربی دار اور اس انہوں نے خنزیر کی چربی اور خنزیر کے گوشت سے کیمیکل نکالا اجزا نکالے اور اس کے اندر انہوں نے ٹیبلٹ فیٹ بنائی اور غذا بنائی اور ان کو دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے مسئلہ کیا ہے کیا ان قنزیر کے کھائے ہوئے مرغیوں کو بائلر مرغیوں کو آپ ولیمے میں استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے شریعت نے تو مفتیان کرام نے تو یہ کہا ہے اس کی مثال یہ دی ہے ہمارے اکابرین نے کہ جانوروں میں ایک بکری ہے جس کو الجلالہ کہتے ہیں یاد رہے گا نا الجلالہ الجلالہ اس جو ہے بکری کو کہتے ہیں یا بکرے کو کہتے ہیں جو فیمیل خنزیر کا فیمیل سورنی کا جس نے بچپنے میں دودھ پی لیا ہو ایسے بکری کو ایسے بکرے کو جو دودھ پینے کے دنوں میں سورنی سے اس نے دودھ پی لیا تو ایسے جانور کا حکم کیا ہے الجلالہ فقہ کی اصطلاح میں اس جانور کو الجلالہ کہا جاتا ہے جس نے اور سور کے بارے میں طے ہے کہ وہ نجیس العین جانور ہے پسینے کا خطرہ تھوک کا خطرہ خون کا خطرہ دودھ کا خطرہ ہر نجیس العین ہر چیز اس کی حرام ہے اب بکرا ہے بکرے میں پیشہ بھی ناپاک ہے پاخانہ ناپاک ہے بکری کا دودھ پاک ہے بکری کا گوشت پاک ہے بکری کا خون ناپاک ہے تو مکس ہے پاک اور ناپاک میں لیکن جو سور ہے وہ نجیس العین ہے یہ سے لے کر زد تک اور علی سے لے کر یا تک کوئی اس کی چیز جو ہے پاک نہیں ہے ایسی سورنی کا دودھ کسی حلال بکری نے بکرے نے بچپنے میں پی لیا تو اس جانور کو فقے کے اصطلاح میں الجلالہ کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ جو دودھ اس نے پیا اس کے باڈی بنی اس کا جسم بنا اور اس کی جسم کی نشو و نمائش ہوئی بڑھوتری ہوئی گروتھ ہوا تو اب اس کے جسم میں گویا سورنی کے دودھ کے اجزا مل گئے تو الجلالہ کا حکم لکھا ہے کہ اگر کوئی بکرا اور بکری سورنی کا دودھ پی لے تو وہ اجزا بی آئی نہیں ہی یعنی بالکل دودھ کی شکل میں اس کے جسم میں باقی نہیں رہتے کنورٹ ہو جاتے ہیں اور جب کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کا حکم بدل جاتا ہے جیسے کہ گدا ہے گدا حرام ہے زندہ بھی حرام ہے اور مرا ہوا بھی حرام ہے لیکن ایک گدا جا رہا تھا جنگل میں اور وہاں نمک کی کان تھی یعنی ایک گڈا کھودا گیا تھا نمک اس سے نکلتا تھا ایک زمانہ تھا ویران ہو گیا وہ گدا گیا اس میں مرا اور مر کر وہ بھی نمک ہو گیا اور نمک کے کام کی خاصیت کیا ہے جو اس میں پڑتا ہے وہ اس کو نمک بنا دیتا ہے تو اب اس گدھے کا استعمال جائز ہے نہ جائز ہے فقہ نے کہا جائز ہے اس لیے کہ یہ کنورٹ ہو چکا ہے اس کی حیت بدل چکی ہے شراب حرام ہے یقیناً حرام ہے لیکن شراب کے اندر اگر کوئی کیمیکل ڈال کر سرکہ بنا دیا جائے اور اس کے الکوہل پن کو اور نشے کی صفت کو ختم کر دیا جائے اچار بنا دیا جائے سرکہ بنا دیا جائے تو اب کنورٹ ہو گیا تو وہ حلال ہو گیا تو الجلالہ جو بکری اور بکرا ہے جس نے خنزیر کا دودھ پی لیا ہے بچپنے میں وہ فکہ نے کہا کہ یہ کنورٹ ہو گیا ایز اٹ از جیسے ہی اس نے پیا اس کو باقی نہیں رکھا ہاں فکہ نے کہا اس کی دو شکلیں ہیں ایک کسی حلال جانور نے حرام جانور کا کوئی حصہ لیا جیسے مرغی نے خنزیر کی چربی کو لے لیا اور گوشت کے ٹکڑے کو لے لیا ان وہ ٹکڑا جسم میں گلا نہیں اب مرغی کو ذبح کیا گیا وہ ٹکڑا حرام ہوگا اور اس نے نکال دیا مرغی حلال ہوگی اور اگر اس نے کھایا اس کے مسانے میں پتے میں جا کر پسا پیشاب کی جگہ پیشاب بنا پاخانے کی جگہ پاخانہ خون کی جگہ خون گوشت کی جگہ گوشت اب کنورٹ ہو گیا حلال ہو گیا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آج پولٹری فارم کے اندر ان بوائلر مرغیوں کو نشو و نما دینے کے لیے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آج ان کی اور مچھلیوں کی غذا میں سور کے اجزاء کو شامل کیا جا رہا ہے ازروئے فتوا الجلالہ بکری کو سامنے رکھ کر ان کا کھانا یقیناً حلال ہے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ آخا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی اگر سود سے بھی بچے گا سوت کی دھول تو لگی جائے گی ہم سور سے بچ رہے ہیں لیکن بائلر مرغی کی شکل میں آج سور ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے فتوا الگ چیز ہے کہ فتوا ظاہری قانون اور ظاہری رولز کے اعتبار سے وہ اپنا حکم لگاتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہوگا سور کی چربی کا اور کچھ نہ کچھ اس کے ٹیبلٹ کا اثر تو ہوگا تو لہذا آج یہ چیزیں کھا کھائیں گے نبی کی بات کہاں سمجھ میں آئے گی اسی طریقے سے ہومیوپیتھی کی جو دوائیں ہیں میرے خیال میں چھین کی دوا سے لے کر اگر وہ سرجری بھی کریں تو الکوہل کے بغیر ہومیوپیتھک سانس ہی نہیں لیتا اور اس کے اندر الکوہل یہ شراب کا اصل عنصر ہے شراب کی اصل چیز ہے اس لیے ایسی چیزیں کہ جن چیزوں کے بارے میں اگرچہ کے فتوے کے اعتبار سے مرغی کھانا جائز ہے ہومیوپیتھک دوائی کرنا جائز ہے لیکن پھر بھی تخوے کے اعتبار سے آپ ناٹی مرغی استعمال کریں یا مرغی کو اپنے گھر میں بند کریں اور بند کر کر پال پرورش کر کر چار دن کی زندگی ہے اگر کچھ احتراز کر لیں اور اجتناب کر لیں ہمارے باپ کا کچھ نہیں چلا جائے گا دنیا کا سب سے کمزور آدمی ادنا درجے کا شیڈول کاسٹ جنتی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بیلر مرغی کو چھوڑ کر ویسے تو ڈاکٹر چھڑوا ہی تو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ میٹھا نہ کھاؤ نمک نہ کھاؤ صبح کو نماز کو نہ اٹھو لیکن کتوں سوروں کے ساتھ واکنگ کو ضرور جاؤ کمینو یہ جو ہے کہہ رہے ہیں جب بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ بھی تو کر لیجیے کہ ادنا درجے کا جو جنتی ہے فرمایا کہ اتنی جنت اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے کہ سات زمین سات آسمان اور کئی گنا اس سے زیادہ وہ جھوپڑا ہوگا کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق کر رہے آپ اتنی بڑی جنت دے کر جب ادنا درجے کے جنتی کو اتنے بڑی جنت ہمارے لیے بہت کچھ ہے یہ چار دن کی دنیا ہے ایک کھائیں گے تو ایک کھوئیں گے ہم کرناٹک کا کھائیں گے تمل ناڈ کی غذا نہیں ملے گی تمل ناڈ میں رہیں گے نارتھ انڈیا ڈش نہیں ملے گی یہ گلوبلائزیشن جو ہے یعنی آلم کو سمیٹنا ولڈ کو اپنے مٹھی میں کرنا یہ کزاب ہے یہ جو پہلے کے لوگ تھے میں بنگلور میں ہوں مجھے دلی کا نارتھ انڈین ڈش کا مجھے پتا نہیں تھا یہ گلوبلائزیشن اور عالم کو سمیٹنا یہ دکھا دکھا کر میری حسرتوں کو جگا کر میری جنادہ نکالتے ہیں جب ہمارے دادا کو پتا ہی نہیں تھا کہ دلی والے روٹی کیوں کھاتے ہیں اور ان کے سالن میں روغن کیسے ہوتا ہے اور پاکستان کی سبزی کیا ہوتی ہے وہاں کا ریشمی رومال کباب کیا ہو جب پتا ہی نہیں تھا تو حسرتیں بھی نہیں تھی یہ گلوبلائزیشن آ کر ورلڈ کو سمیٹ کر ٹیکنالوجی آ کر ہماری حسرتوں کے فہرست کے اندر اس نے اضافہ کر دیا پہلے کیا تھا عید الفطر آتی عید الضحا آتی وہاں ایک بکرے کی گوشت کی بریانی مارتے اور یہاں ایک قربانی کے گوشت کی بریانی مارتے اور اس کی لذتیں بارہ مہینے لیا کرتے تھے اب ہاٹ چپس ہے اور جگہ جگہ انہوں نے جو ہے آپ کے لیے فوٹ کے کھانے کے ریفریشمنٹ کے مراکز رکھ کر دل کے حسرتوں کے جنازے ہارٹ اٹیک سے پہلے نکال رہے ہیں اس لیے خنات سب سے بڑی دولت ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے بنگلور ہندوستان تو کیا کرناٹک کی پوری غذائیں جو دیہاتوں میں استعمال ہے نہیں کھا سکتے تو جن غذاؤں کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ وہ مچھلی جو کسی فارم کے اندر کنزیر کے عناصر کو دے کر ان کی پرورش کی گئی فتوے کے اعتبار سے حلال ہے میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں اور وہ بائلر مرغی جس کی فیڈ اور غذا سور کے اجزاء سے بنائی گئی فتوے کے اعتبار سے یقیناً حلال ہے لیکن ہم اور آپ بچنے کی کوشش کریں تو یہ جو پردہ غفلت کا دل اور دماغ پر قرآن و حدیث کے سمجھنے سے کے درمیان بیٹھا ہوا ہے یہ پردہ چاک ہوگا اور عاشورے کے تعلق سے جمعہ کے تعلق سے نماز کے تعلق سے دین کے تعلق سے جہاد کے تعلق سے علاء کلیمت اللہ کے تعلق سے باتیں <coughs> آسانی سے ہمیں سمجھ میں آئیں گی اس لیے آپ ان کا احتیاط کریں اور عنوان کے اندر ایک بڑی اہم اور قیمتی بات جو رہ گئی تھی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہے اللہ کا حق میں تو کہتا ہوں کہ اللہ اتنا قادر مطلق ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یوس الو اما یف الو یوس اللہ جو کرے گا ہم نہیں پوچھ سکتے ہم کبھی اللہ کو پوچھا اللہ ہمیں بانا کیوں بنایا ہمارے اما کو بیکو کو کیوں بنایا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا میرے اللہ کی مرضی ہے میرے اللہ کی مرضی جب چاہے بارش دے جب چاہے کسی کو بانج بنائے جب چاہے کسی کو لڑکے دے جب چاہے کسی کو لڑکی دے کسی کو امیر کسی کو غریب کسی کو پہلوان کسی کو مریض مولا تیری مرضی میں تو کہتا ہوں ابو جہل کو بلا کر اللہ جنت بھیج دے کوئی پیغمبر کی زبان نہیں چلے گی چلے گی نہیں حقوق العباد کا جو معاملہ ہے بڑا نازک معاملہ ہے کسی کا حق دبا لیا کسی پر الزام لگا دیا کسی پر تہمت لگا دیا کسی پر بہتان لگا دیا کسی کی سوئی لے لی کسی کی مٹھی پر مٹی لے لی کسی کی ایک انزم یہ معاملہ اتنا حساس اور نازک کہ اللہ بھی کہیں گے بھائی تم دونوں آپس میں حل کر لو اس کی دو شکلیں جو آدمی زندہ ہے میں نے آپ کا رومال لیا آپ کے قدموں میں گر گیا حضرت معلوم نہیں تھا یہ رومال آپ کا معاف کر دو ایک تو یہ کہ یہ کرنے کی ہمت اور وہ آدمی ملے بھی اور وہ چیز اسے واپس بھی کرے اور وہ معاف بھی کر دے ایک تو یہ کہ میں نے چیز تو دے دی لیکن اس چیز کے اس کے پاس چرانے سے اس کو جو دل کا صدمہ ہوا اس کا علاج کیا ہے میں نے آپ کے سو روپے چرائے سو روپے تو دے دیے حضرت امام صاحب رہ کر حق کو للکار کر آپ میرے پیسے چرائے اس کا کیا ہوگا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کسی نے ماں کا کسی نے باپ کا کسی نے بیوی کا اور وہ میدان یوم یفر و مینا ہی وادی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس لیے حقوق العباد کو کیسے دنیا میں موت سے پہلے رفا دفا کر دیا جائے یہ فائل کلوز کر دی جائے یہ میٹر بند کر دیا جائے ہمارے مولانا مفتی محمود حسن صاحب جو دارلوم دیوبند کے اکابرین نے مفتی میں تھے اللہ نے دارلوم کو وہ شان دی یہ زمانہ جب تری جی اسپیکٹر کا گھٹالا یہ زمانہ چارہ گھٹالا یہ زمانہ اربوں کھربوں کا گھٹالا ایک دارلوم کا دیوبند کا خادم بھی ہے فرزند بھی ہے کہ جس نے اپنے سرفے سے اپنے خرچے سے دارلوم کے اندر کمرہ بنایا نہ صرف کمرہ بنایا اس کمرے کا کرایہ مرتے دم تک دیتا رہا دارلوم سے روٹی لیتا پیسہ دے دیتا دارلوم کی بجلی کا کمرے کے اندر جلنے والے دارلوم دیوبند کا پرنسپال دارلوم دیوبند کا محتبین تمہارے software hardware American کمپنیوں کے مینیجر کو ہیلی کاپٹر دیا جاتا ہے بیس لاکھ پچیس لاکھ تنخواہ دی جاتی ہے ان کی ایک قدم ان کا ایک قدم ہندوستان میں ایک قدم امریکہ میں رہتا ہے میرا وہ دار لوگ جس نے عالم کے اندر اپنے نور سے منور کیا اس کے محتمین کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کی کار کے آگے پیچھے دو سو دو سو شہ سوار ہو جو اس کی باڈی گارڈ کرے قربان جائے اسلاف اور ہمارے اکابرین کے اس نمونے پر کہ جس نے نہ صرف ایک حاجی جی کی زندگی گزاری اپنے پیسوں سے کمرہ بنا اپنا مہمان آتا اپنے پیسے میں جو ہے مہمان خانے میں جمع کرتا تھا یہ مفتی اس علاقے کے اور اس دارلوم کے انہوں نے حقوق علی بات کا زبردست فارمولہ بولا ہے ہم ایسے نہیں بیان کریں گے کہ آپ ڈیڑھ کے بعد آئے سوا کے بعد آئے بے قدری کریں اللہ سے مانگے مولا یہ سند ہمیں دے دے یہ سی دے دے میرے اللہ کی قسم یہ پیشانی اللہ کے متاف میں پٹک پٹک کر تم پھوڑ لو تمہارا برین ٹیومر ہو جائے برین کا آپریشن ہو جائے سرجری میرا اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ تم نے کسی بندے کا حق ادا نہیں کیا اس لیے اگلی جماعت کے اندر کبھی بھی کسی وقت میں یہ فارمولا آپ کے پاس لاؤں گا آشرے کا دن ہے اس لیے میں آپ کو آج یہ قیمتی تحفہ آپ کے حق میں میں دینا چاہتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسے بچے تھے تو بچوں کو عام طور سے بخار آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ڈھائی سال کی عمر کے بچے تھے یہ عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہے حضرت فاطمہ تڑپ گئی حضرت علی بلک گئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور بخار کی تپش اتنی ستا رہی تھی اور بخار کی حرارت اتنی ستا رہی تھی یہ ڈھائی سال کا بچہ اسے برداشت کرنے کے لائق نہیں تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے یہاں ماں کی مامتا جوش میں آ گئی وہاں باپ کی شفقت کا دریا جو ہے جوش مارنے لگا ٹھائی مارنے لگا بہت پریشان کہ کیا جائے تو کیا کیا جائے یہ بچہ کوئی امریکہ کا نہیں تھا کوئی چائنا کی گڑیا نہیں تھی یہ بچہ جنتی سرداروں کا اور جنتی نوجوانوں کا سر سردار تھا یہ بچہ نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھا یہ بچہ نبی کے دل کا گوشہ تھا یہ بچہ جس کے جس سے علی کا لہو جس علی کو کرم اللہ وجہ کہا گیا تھا وہ دوڑ رہا تھا یہ بچہ وہ تھا کہ جس کے دل کی دھڑکنیں حضرت فاطمہ کی آبیاری کی ہوئی تھی جو حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار تھی اس بچے کا علاج اگر ہمارے ملک کا کوئی وزیر بیمار ہوتا ہے امریکہ کے اعلی درجے کے ہاسپٹل میں علاج ہوتا ہے یہ بچہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے یہ بچہ نبی کی آنکھوں کا ٹھنڈک علی کا دلارا اور حضرت فاطمہ کی مامتا کا یہ گہوارے کا ہیرا ہے اس کا علاج آئی سی یو کے اندر کیا جانا چاہیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ سلاۃ وسلام کو بھیجا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے زمین کے اوپر اس بچے کی بخار کا علاج نہیں ہے بلکہ آسمانوں میں اس کا علاج آسمان کی یو کے اندر اور جنت کے آئی سی کے اندر اس کا علاج کیا جا رہا ہے اور فرمایا اس بچے کے جوتوں کے صدقے میں قیامت تک آنے والی نسل انسانی اگر کسی بچے کو بخار آئے وہ کلمات جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے حضرت حسین کو دیے تھے فرمایا ایک مرتبہ ان کلمات کو اگر کوئی پڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ تا حیات اس کو بخار نہیں لا سکتا انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ وہ کلمات جو دربار الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے اتنے قیمتی کلمات جس سے حضرت حسین کی تپش اور بخار آنند نبی نے دم کیا اور پھر حضرت فاطمہ کے سامنے بچہ کھیلنے لگا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے آج کے دن کو خوشحال بنائے اللہ امت کے خوشحالی کے فیصلے فرمائے مجاہدوں کی مدد فرمائے غازیوں کی ہمت افزائی فرمائے اللہ اہل باطل کو تباہ کرے اللہ غارت کرے اللہ مساجد اور علماء کا تزکا مذہقہ کرنے والے پھٹا کرنے والوں کو غارت کرے اللہ تبارک تعالیٰ حق کا بول بالا فرمائے اور باطل کا منہ کا تعالیٰ فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین